دن اور رات کو پیدا کیا روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا علم اور جہادت کو پیدا کیا اچھائی اور برائی کو پیدا کیا ہدایت اور گمراہی کو پیدا کیا اور ان میں فرق رکھ دیا اور بے شمار ان کے درود و سلام ہو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہمارا پچھلا موضوع تھا عبادت کا حقدار کون آج انشاءاللہ ہم اس کا دوسرا حصہ بیان کریں گے موضوع کافی لمبا ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو جلد سمیٹا جائے پچھلے ہفتے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کی تھی وہ یہ کہ جو پیدا کر سکتا ہے وہی الہ بن سکتا ہے آج انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ چلائیں گے اور دوسرے نمبر پہ جو اکیلا ہوتا ہے وہی الہ ہو سکتا ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ساتھ چلائیں گے الہ ہونے کی کچھ صفات ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ جتنی اللہ نے توفیق دی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو آتے ہم اسی بات کی طرف کہ جو پیدا کر سکتا ہے وہی الہ ہے اللہ رب العالمین سورہ یاسین کے اندر بیان کرتے ہیں اولم یغل انسان ہو کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا فضا ہوا حسیم مُبِينٌ اور پھر وہ بہت جگڑالو بن گیا حتیٰ کہ اتنا جگڑالو بن گیا کہ اللہ کے بارے میں جھگڑے کرنے لگ پڑا کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر کمیونسٹ پائے جاتے جن کا یہ موقف ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں کچھ ایسے عقل کے مارے اپنے آپ کو بہت تہذیب یافتہ جدید تعلیم کا حصول رکھنے والا کہتے ہیں جدید یونیورسٹیوں کا موجود اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اس نظریے کو لیے پھرتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا بندر سے انسان بنا پورا یورپ تقریباً اس ڈاروین کے نظریے کے اوپر کھڑا ہے کہ انسان بندر تھا آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا جب آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا تو پھر انسانوں سے بندر ہی نکلنے چاہیے پھر انسان کیوں نکلتے تاکہ وہ بھی ترقی کرتے کرتے آگے انسان بنے اتنا بےحدہ مذاق کیا ہے کسی نے قدرت کے ساتھ اور لوگوں نے اس مذاق کو پک کر لیا ہوا لے لیا ہوا ہے کہ یہ مذاق نہیں یہ حقیقت ہے حالانکہ وہ ایک پاگل ایک قسم کا انسان تھا یہاں تک کہ اس کو اسکول سے بھی نکال دیا گیا گھر سے بھی نکال دیا گیا نہ وہاں کچھ پڑھتا تھا نہ وہاں کچھ پڑھتا تھا وہ ایک جہاز میں سوار کر دیا گیا کہ جاؤ جا کے کیڑوں مکوڑوں کے اوپر ریسرچ کرو وہ جہاز کے اوپر گیا کیڑوں مکوڑوں پہ ریسرچ کرتا واپس آیا تو آ کے کہتا ہے جی انسان بندر تھا تو بندر سے انسان بن گئے تو پھر وہ کیسے وہ کیسے سمجھے گا کہ میں اللہ کی عبادت کروں ایک بندہ جب اللہ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کی عبادت کیسے کرے گا اور جب میں یہ سمجھوں گا کہ میری ایک ایک سانس میرے اللہ کے قبضے میں جب چاہے کنٹرول کر لے اور جب چاہے چھوڑ دے تو میں تو لازمی طور پہ اللہ کی عبادت کروں گا جب میں یہ سمجھوں گا کہ جناب میرا تو میرے اوپر تو کسی کا کوئی احسان ہی نہیں ہے میرے اوپر تو کسی کا بوجھ ہی نہیں ہے تو میں کیا عبادت کروں گا بالکل نہیں کروں گا جبکہ قرآن میں اللہ جگہ جگہ پہ کہتے کہ انسان تو نہ شکرہ کیوں بن گیا تجھے میں نے پیدا کیا اور تو نہ شکرہ ہو گیا عادیات کے اندر اللہ کتنی قسمیں کھا کر بات کرتا ہے اپنی تربیت کرنے والے اور پالنے والے کا نہ شکر ہے وہ ان اس کا اس بات کا پتہ بھی ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا جان بوجھ کے نہ شکر ہے اور اللہ کی نہ شکری کرتا کیوں ہے کیونکہ وہ اللہ کو پہچان نہیں پایا وہ اللہ کو اپنا مالک نہیں سمجھتا ہے اللہ کو اپنا خالق نہیں سمجھتا ہے جس انسان کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ اللہ میرا خالق ہے وہ یقیناً اللہ کی عبادت کرے گا اور جو انسان اس نقطے کو نہیں سمجھ پائے گا کہ اللہ میرا خالق ہے وہ یقیناً اللہ کی عبادت نہیں کرے گا دوسری جگہ پہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایسے پانی سے جو پیر سے نکلتا ہے حقیر پانی سے پیدا کیا اور سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فلا ولا اللہ اتنا نہ شکرہ بن جاتا ہے اتنا نہ شکرہ بن جاتا ہے نہ اللہ کی تصدیق کرتا ہے اور نہ نماز پڑھتا ہے نہ اللہ کی تصدیق کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے ولیکن کذب لیکن جھوٹ بولتا ہے اللہ سے روح گردانی کرتا ہے اللہ سے دور بھاگتا ہے ثم ذهب الى اهله اور پھر اپنے گھر والوں میں آ کے خوشی سے رہتا ہے بڑے مزے سے رہتا ہے کافر بڑے مزے سے زندگی جیتا ہے بڑی خوشی کی زندگی جی رہا ہوتا ہے بہت مطمئن ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے اوپر جبکہ ایک مسلمان پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ میرے نبی نے فرمایا دنیا سجن المؤمن دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے وہ جنت القافر اور کافر کے لیے جنت ہے ہم جنت میں خوشیاں منائیں گے وہ یا خوشیاں مناتا ہے لوگ اس کی خوشی کو دیکھ کے اس کے اطمینان کو دیکھ کے سمجھتے کہ یار یہ پتہ نہیں کتنا ہی اچھا ہے یہ کتنا ہی خوش نصیب ہے جبکہ اللہ قرآن میں اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مومنوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں کافروں کے گھر ان کے گھروں کی چھتے اور ان کی سیڑھیاں ان کے فرش سارے کے سارے سونے کے بنا دیتا والآخرت عند ربک للمتقین اور میں متقین کو سب کچھ آخرت میں دیتا ان کی خوشی پہ مت جائیے کہ وہ خوش ہے اللہ نے قرآن میں کہا ثم الى اہلہ مذاہب اپنے گھر والوں کی طرف واپس آتا تو خوش ہوتا ہے اولا لکف اولا افسوس ہے ہلاکت ہے تیرے لیے ثم اولا نکف اولا پھر افسوس ہے پھر ہلاکت ہے تیرے لیے ایحسب الانسان اے انسان کیا تو سوچتا ہے کیا تو گمان کرتا ہے اے یوں تو رکھا سودا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تجھے کوئی پوچھے گا نہیں تجھ سے کوئی حساب نہیں لے گا یہ آنکھیں رب نے دی ہیں ان کو کوئی حساب نہیں لے گا ہاتھوں کا حساب نہیں دے گا جسم کا حساب نہیں دے گا زبان کا حساب نہیں دے گا دماغ کا حساب نہیں دے گا بی بی بچے جو اللہ نے دیے والدین جیسی نعمت دی ہے کاروبار دیے گھر بار دیا حساب نہیں دے گا یاد رکھو ایک ایک لکمے کا حساب میرا رب لے گا تم علوم نہ یوم انعین قیامت والدین ایک ایک نعمت کا حساب میرا رب لے گا اگر تو اس نعمت کو استعمال کیا ہوا رب کی عبادت کے لیے تو سمجھو وہ نعمت رحمت بن جائے گی اور اگر وہ نعمت رب کی عبادت کے لیے استعمال نہ ہوئی تو وہ نعمت رحمت نہیں ہمارے لیے زحمت بن جائے گی آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا اگر اس نظریے سے کھائیں اس نیت سے کھائیں کہ میں کھانا کھاؤں گا اور میرے بدن کو تقویت ملے گی طاقت ملے گی میں اللہ کی عبادت کروں گا آپ کو کھانا کھانے کا بھی اجر ملے گا آپ لباس پہنے تو لباس یہ سوچ کر پہنے ایک تو اس سے میرا بدن ڈھانپا جائے گا دوسرے نمبر پہ میں وہ لباس پہنوں گا جیسے میرے نبی پہنا کرتے تو آپ کو لباس پہننے کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ آپ سوتے ہیں تو اس نظریے سے سوئیے کہ میں سو رہا ہوں تاکہ اپنے جسم کو آرام دے دوں صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا کر سکوں گا آپ کو آپ کے سونے کا بھی اجر ملے گا آپ ایک ایک چیز پہ اجر بھی کما سکتے ہیں اور آپ ایک ایک چیز پہ گناہ بھی کما سکتے ہیں اور نظریہ وہی ہے کہ جب اللہ کو آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے جب اللہ کو خالق سمجھیں گے تو اللہ کی عبادت کریں گے آگے چلیے اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّمْ مَنِيِّ يُمْنَا ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَ اور انسان تجھ کو اللہ نے کس سے پیدا کیا تجھے پتہ نہیں تیرا گوشت تیری ہڈیاں تیرا ماس کس نے بنایا فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر بنا کے برابر کر دیئے کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی حرف نہیں اٹھا سکتا کبھی کسی نے کہا یہ ناک یاد ہی لگنی چاہیے تھی یہاں لگنی چاہیے تھی یہاں ٹھیک نہیں لگ رہی کسی نے کہا آنکھیں یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی یہاں ہونی چاہیے تھی یہاں خوبصورت نہیں لگ رہی کسی نے کہا رخسار یہاں نہیں ہونے چاہیے تھے یہاں ہونے چاہیے تھے یہ خوبصورت نہیں لگ رہی یہ کہا ہے کبھی کسی نے بازو ٹانگوں کی جگہ پہ ہونے چاہیے تھے اور ٹانگیں بازوؤں کی جگہ پہ ہونی چاہیے تھی ایسے خوبصورت نہیں لگ رہے تو کا فسل اللہ نے جو ماڈل بنایا اس میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی ایپ نہیں ہے فجعل منه الزوجين الذكر والانثى پھر اللہ نے اسی سے مذکر پیدا کیے مؤنث پیدا کیے الیس ذالک بقادر کہ اللہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے الا ان يحيي الموتى کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکے اور اللہ تو پہلے کچھ بھی نہیں تھے ہم اللہ ہمیں پیدا کرتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا اور لوگوں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو لوگوں تم اللہ کے ساتھ کیسے شریک بنا سکتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کن تم امواتا تم مردے تھے کچھ نہیں تھے اگر اللہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم زمین پہ آ کے کچھ کر سکتے تھے کیا بدماشی کر سکتے تھے عیاشی کر سکتے تھے گناہ کر سکتے تھے آج جن گناہوں میں پڑھ کے ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں تو کیا کر سکتے تھے اور اتنا بڑا کاروبار بزنس تجارت کھڑی کر سکتے تھے کس نے توفیق دی ہے اور دنیا میں آ کے اسی کو ہی بھول گئے اللہ ہے کئی فتق فرون آؤ بندو کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو وہ تم امواتا تم کچھ نہیں تھے میرے رب نے تمہیں زندگی بخشی حیات بخشی شکر مناؤ فاحیاکم زندہ کرے گا ثم یمیتکم پھر تمہیں مار دے گا اور مر جاؤ گے موت کو کوئی روک نہیں سکے گا بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے آپ نے اس موضوع پہ بہت گفتگو سنی ہوگی ہٹلر جیسا آدمی نہیں بچا سکندر جیسا آدمی نہیں بچا اور نیکوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آدمی دنیا پہ نہیں رہے تو میں اور آپ کے اس دنیا پہ رہنے کے لیے آئے کس کے پاس جانا ہے آخر اسی اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر کیوں اس کی عبادت سے دور ہے تم میں تم میں تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو ہم اس کی عبادت کو کیسے چھوڑ سکتے کہ ہم کچھ نہیں تھے اس نے پیدا کیا جب ہم کچھ بن گئے ہم عروج پہ چلے گئے ہم نے اپنی زندگی میں کچھ نام پیدا کیا مقام پیدا کیا اس نے سب کچھ گرا کے وہ قبر کی مٹی کے نیچے لے گیا اور احساس دلوایا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے پھر اکٹھا کرے گا پھر آسمانوں پہ لے جائے گا پھر جنت دے گا یا جہنم دے گا مطلب میں تو کچھ بھی نہیں چاہ رہا پھر تو اتنا بڑا پروفیسر ہوتا ہے اتنا بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے اتنا بڑا انجینئر ہوتا ہے صدر ہوتا ہے وزیر اعظم ہوتا ہے آرمی چیف ہوتا ہے امیر ہوتا ہے غریب ہوتا ہے سمجھ نہیں لگتی ابھی زندہ تھا اور ابھی چلا گیا کیا زندگی ہے انسان کی اور پھر کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا کیسے نہیں کر سکتا ہے تو ہماری زندگی کا ایک ایک بال میرے رب کا دیا ہوا ہے میں تو اپنے سر کا ایک بال نہیں بنا سکتا ہوں تو میں کیسے اللہ کی عبادت سے منکر ہو سکتا ہوں سورہ یاسین کے اندر پھر سے چلتے ہیں ہمارے گھروں میں بڑی سورہ یاسین پڑی جاتی ہے بڑی سورہ یاسین پڑی جاتی ہے لیکن بڑی سفید چاولوں پہ پڑی جاتی ہے کبھی اس کو غور سے نہیں پڑا ہے کبھی اس کو سفید چاولوں سے ہٹا کر پڑھو اور کبھی اس کو ترجمے سے پڑھو دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے قرآن میں دو انبیاء کا تذکرہ کیا ہے سورہ یاسین کے اندر ان کا تذکرہ پڑی ہے وہ قوم کو دعوت دینے کے لیے گئے تو قوم نے اتنا مارا اتنا مارا کہ پیٹ کی انتریاں باہر نکل آئیں اور دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا وجا امین اکثر مدینہ ایک آدمی ان کی مدد کے لیے دور سے دوڑتا ہوا آیا سلیم کہنے لگا ہے میری قوم یہ بیچے ہوئے جو پیغمبر ہیں ان کی پیروی کرو تم کیوں ان کی نافرمانی کرتے ہو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو اتبی اوم اللہ اے میری قوم یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے ہیں زمین نہیں مانگتے جائیداد نہیں مانگتے گھر بار نہیں مانگتے کھیت چلیا نہیں مانگتے کیا مانگتے ہیں اور لوگوں ہدایت یافتہ ہو جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ پھر آگے پتا کیا کہتے ہیں وما لیا مجھے کیا ہوا کہتا وما لیا مجھے کیا ہوا میں اس رب کی عبادت نہ کروں فتح جس نے مجھ کو پیدا کیا قوم کو سمجھاتا ہے تیسرا آدمی وما لیا اور قوم کیا ہو گیا تمہیں لا الذی تم اس ہستی کی عبادت نہیں کرتے ہو فتح جس نے مجھ کو پیدا کیا وہ الیہ ترجعون اور بالاخر مر کے اسی کے پاس جانے کہاں بھاگ جاؤ گے کہاں بھاگ جاؤ گے کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود پکڑتے ہو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو یریدنی اگر میرا رب نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے اور اگر میں اللہ کو چھوڑ دوں اگر میں اللہ کو چھوڑ دوں انفی مبین تو مجھ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوگا اے میری قوم سنو انی آمنت بربکم ربی میں اپنے رب کے اوپر ایمان لے کے آتا تو قوم نے پکڑا اور اس کو بھی مار دیا اس کو بھی ہلاک کر دیا تو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے بہت سے لوگ جس وقت ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی جائے تو پھر یہاں سے سوچتے ہی نہیں کہ یار بات تو ٹھیک کہہ رہے اللہ ہے نا کسی اور کی طرف تو نہیں بلا رہا میں کسی اور کی دعوت تو نہیں دے رہا جب دعوت دی جائے پھر وہ پتہ نہیں بیچ میں کتنی چیزوں کو لے آتے اسی طرح وہی قوم لے کر آئی تھی مار دیا تو اللہ نے کہا کی لد خلیل جنت میں چلا جا دعوت دینے والے جنت میں چلا گیا لیکن مارنے والے جہنم میں اب اللہ نے کہا جا جنت میں داخل ہو جائے تو پتہ کیا کہتے ہیں کاش ہائے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے ہائے کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے غفر علی ربی میرے رب نے مجھے معاف کر دیا وجعلنی من المکرمین اور میرے رب نے مجھے کتنی عزت دی ہے اگر میری قوم کو پتہ لگ جائے تو وہ کبھی رب کی نافرمانی نہ کرے بما غفر علی ربی میرے رب نے مجھے معاف کر دیا وجعلنی من المکرمین مجھے میرے رب نے عزتیں دی میرے رب نے میری مہمان نوازیاں کی جنتوں میں اعلی مقام عطا فرمایا یا لیت قومی ہے کاش میری قوم جان دے آگے چلیے ابھی تو بڑا کچھ پڑا ہوا ہے اس موضوع کے اوپر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ایک اللہ کے بندے تھے ایک بستی کے پاس سے گزرے تو دیکھا بستی ساری کی ساری زمین پہ گری ہوئی ہے تو ربا کیسے زندہ کرے گا اس کو تو اس کو تو کیسے بنائے گا یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے یہ مکان دوبارہ کیسے بن سکتے ہیں بستی دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے اللہ نے اس کو بھی مار دیا وہ مر گیا ساتھ گدا تھا وہ بھی مر گئے سو سال بعد اللہ نے اس کو اٹھایا سو سال کے بعد جس وقت اٹھے تو انہیں ایسا لگا جیسے میں ابھی کچھ دیر سویا ہوں تیسرے پارے کے اندر اللہ نے یہ واقعہ بیان ہے انہیں ایسے لگا کہ جیسے وہ کچھ دیر کے لیے سوئے تو اٹھ کے ان سے پوچھا گیا جناب آپ کون ہیں کہاں سے آئے اس نے دیکھا دنیا ہی بدلی ہوئی ہے سارے انداز ہی بدلے ہوئے سارے رنگ ہی بدلے ہوئے بڑا پریشان کہ یہ کیا ہو گیا اللہ کی طرف سے وہی آئی اللہ کہتے تو وہی ہے آج سے سو سال پہلے تو نے پوچھا تھا کہ اللہ تو بستی کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا دیکھ میں کیسے زندہ کرتا ہوں ہوں تجھے دکھاتا ایک تو تجھے سو سال بعد زندہ کیا الى ارن كيف ننشزها ثم نكسوها لحما یہ تیرا گدا تھا تیرے ساتھ تھا مر گیا اب دیکھ میں اس کو کیسے زندہ کرتا ہوں اللہ نے اس کی ہڈیوں کو جوڑا اس کے اوپر گوشت چڑھایا اس کے اندر خون پیدا کیا اس کے اندر طاقت پیدا کی وہ زندہ ہو گیا پھر اللہ نے کہا یہ تیرا کھانا ہے یہ خراب ہو چکا تھا باسی ہو چکا تھا سو سال پرانا کھانا میں اس کو تازہ کر سکتا ہوں اللہ نے تازہ کر کے دکھایا فلما تبین اللہ جب ساری وضاحت ہو گئی تو قال اعلم تو کہتا میں جان گیا مجھے سمجھ آ گئی اللہ کل شیئن قدیر اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور پوری طرح سے قادر ہے ابراہیم علیہ السلام والسلام کہتے ہیں اللہ ربی نہیں کئی فتحی الموتا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن ابراہیم یقین نہیں ہے ایمان نہیں ہے کہ تیرے رب زندہ کر سکتا ہے قال بلا ولیکن لیتمئن قلبی اللہ ٹھیک ہے مانتا ہوں لیکن میرا دل اطمینان پکڑ جائے گا مجھے سکون ہو جائے گا اللہ نے فرمایا فخذ من الطیر چار پرندے لے ہر ایک کو دبا کر ان کا گوشت مکس کر دے گوشت مکس کر کے چار مختلف پہاڑیوں کے اوپر جا کے رکھ دے ابراہیم علیہ والسلام نے چار پرندے لیے دبا کیا گوشت مکس کیا اور چار مختلف پہاڑیوں کے اوپر رکھ دیا اللہ نے کہا ان کو آواز دے ان کو آواز دے من جز ان اور ہر ایک پرندے کو آواز دے یہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے تیرے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے جس وقت دوڑتے ہوئے آئے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تو غالب ہے تو کر سکتا ہے غالب کا کیا مطلب اللہ تو کر سکتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے حکیم اللہ تو حکمت والا ہے دنیا سالہ سال لگا کے بلڈیں بناتی ہیں وہ اونچی سے اونچی بلڈنگ بناتی ہے زلزلہ پروف بنانے کی کوشش کرتے ہیں میرا رب بتیس سیکنڈ کے لیے زمین کو ہلاتا ہے دنیا کی ساری ترقی ساری ٹیکنالوجی دنیا کے سارے وسائل دنیا کے سارے ذخائر دنیا کی ساری معیشت ساری کی ساری دری کی دھری رہ جاتی ہے اور انسان سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوا کیا وہ جس کو میں نے میرے باپ نے میرے دادا نے ہم نے محنتیں کر کے کوششیں کر کے یہ کھڑا کیا تھا اور میرا رب بتیس سیکنڈ کے لیے زمین ہلاتا ہے اور سب کچھ تحس نحس ہو جاتا ہے سمجھ یہ آتی کہ میں کچھ نہیں ہوں سب کچھ میرا اللہ ہے صحاب کہاف کا واقعہ آپ آزاد کے نزدیک بڑا مشہور ہے بڑا سنا ہوا آپ نے کیا جرم تھا ان کا کیا قصور تھا ان کا صحاب کا کیا کہتے تھے وہ اللہ ایک ہے یہی کہتے تھے نا اللہ ایک ہے قوم دشمن بن گئی بادشاہ دشمن بن گیا سب دشمن بن گئے تو اللہ رب العالمین نے ان سب سے نکالا کہ نہیں نکالا نکال کے ایک غار میں لے کر گیا اور تین سو نو سال بعد تین سو نو سال بعد میرے اللہ نے ان کو زندہ کیا کہ نہیں کیا زندہ کیا اور دنیا دیکھ کر حیران ہو گئی اور دنیا ان کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور میرا رب و ذات الشمال ان کے پہلو بھی بدلتا تھا اور کیا ہی میرے رب نے عجیب کیا ہے وہ کہتے تھے ہم تو صبح سوئے اور ابھی اٹھ گئے ہیں میرا رب کہتا نہیں فل ابھی تم اس کے اندر ٹھہرے ہو تین سو نو سال ٹھہرے اور ان کا جرم اور قصور کیا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے لیے وہ ڈٹ گئے اور اللہ نے اپنی قدرت کا وہ منظر دکھایا کہ قرآن میں ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو گئے اور ہر جمعے کو کہا کہ القحف کی تلاوت کیا کرو وہ کیا دکھایا تھا میرے رب نے کہ میں ہی مار سکتا ہوں اور میں ہی زندہ کر سکتا ہوں تم جس کی بھی عبادت کر لو آخر ہم جس کی بھی عبادت کر لیں جس کے بھی سامنے سجدہ کر لیں ہزار کرامتے ہوں لاکھ کرامتے ہوں کروڑ کرامتے ہوں کچھ بھی ہو اس کا لیکن جانا تو اس کے پاس نہیں ہے جانا کس کے پاس اللہ کے پاس تو جس کے پاس جانا ہے تیاری اس کی پڑنی چاہیے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اور لکڑی کے بت کے سامنے کھڑے ہو کے لاکھ سال عبادت کرتے رہو کیا لکڑی کے بت کو پتہ لگے گا یہ میری عبادت کر رہے لکڑی کے بت ہاتھوں سے بناتے کمال یہ کہ ہاتھوں سے بنا کے سجا کے پھر اس کی عبادت کرتے کروڑوں سال اربوں کھربوں سال کھڑے رہو وہ تمہاری پکار سننے والا نہیں ہے تمہاری آواز سننے والا نہیں ہے کوئی انسان مر جاتا ہے اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ بیچارہ خود اپنے ہاتھ نہیں دھو سکتا اس کے جسم پہ گندگی ڈال دو جتنی مرضی ڈال دو وہ بول نہیں سکے گا کہ جناب یہ میرے ساتھ کیا کر رہے اگر وہ انسان بول سکتا ہوتا تو کبھی قبر کی تہ میں نہ جاتا جب قبر کی مٹی میں وہ تمہارے ہاتھوں سے خود ڈلائے ہے اور خود اس کے اوپر مٹی ڈالی ہے اور خود اس کے اوپر اچھی طرح سے ماربل لگایا ہے ماربل لگانے کے بعد پھر اور اوپر ایک اچھی طرح سے بلڈنگ کھڑی کی ہے پھر وہ ماربل والی قبر کے اوپر چادریں بھی چڑھائی ہوئی ہیں پھول بھی چڑھائے ہوئے اتنا کچھ ہو گیا ہے تو پھر یہ کہہ دیتے کہ وہ ہماری پکار سن لے گا جب وہ سن سکتا ہے ہمارے کہنے کے مطابق تو اللہ جتنے اتنا کچھ پیدا کیا وہ نہیں سن سکتا جس اللہ نے ہمیں یہ سمجھ دی کہ قبر کھودنی اور اس کے اندر مردے کو ڈالنا ہے جس اللہ نے اس اس کی کی جان کو روح کو قبض کیا ہے اگر وہ نیچے جا کے سن سکتے ہیں تو میرا رب آسمانوں پہ بھی سن سکتا اور جب اللہ آسمانوں پہ سن سکتے ہیں تو سمجھ لو اگر اس کے اندر اتنی قوت اتنی طاقت اتنی ہمت ہوتی تو وہ کبھی جاتا ہی نہ وہ کبھی مٹی کے نیچے دفن ہوتا ہی نہ وہ نہ جاتا دنیا کس کو پیاری نہیں لگتی دنیا کس کو اچھی نہیں لگتی ہر کسی کو اچھی لگتی اگر نیک ہے متقی ہے تو پھر اس کو رب سے ملنے کا شوق ہوگا یہ شوق نہیں ہوگا کہ دنیا میری قبر پہ آئے اگر نیک اور متقی ہوگا وہ تو یہ چاہے گا ربا کچھ سے جلدی ملوں حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مردوں کو دفنانے میں تخیر مت کیا کرو اگر وہ نیک ہے تو رب کی طرف جا رہا ہے اس کو اس کے رب کی طرف جلدی لے کر جاؤ اور اگر گار ہے تو پھر اپنے سے اس کا بوجھ ہٹاؤ اس گار لاش کو اپنے کندھوں سے جلدی ہٹاؤ اور دفنا دو نیک ہے تو رب کی طرف جا رہا ہے گار ہے تو وہ زمین کے اندر دفن ہو گیا اور اس کی ہڈیوں کا ڈانچہ بھی باقی نہیں رہے گا تو کیسے ہماری پکار سن سکے گا ہم اس کے نام کے واسطے دے وسیلے دے کچھ بھی کہہ دے اس کو کیا پتا ہے اس بیچارے کو تو کچھ بھی نہیں پتا اگر پتا ہے تو کوئی پروف کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس بات کا خلاصہ سورہ یوسف کے اندر کھولا ہے جس وقت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا جیل کے اندر ڈالا گیا تو ساتھ دو قیدی اور تھے انہوں نے دیکھا کہ بندہ بڑا سمجھدار ہے پڑھا لکھا لگ رہا ہے چلو اس سے کچھ پوچھتے تو انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو یوسف علیہ السلات اسلام نے فرمایا کہ کھانا آئے گا تو میں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا لیکن مجھے یہ بات بتاؤ یا سجنی اے میرے جیل کے ساتھیوں ارباب متفد خیر کیا بہت سارے رب بہتر ہیں متفرقون جو علیحدہ علیحدہ ہوں ارباب متفرقون خیر کیا بہت سارے علیحدہ علیحدہ رب بہتر ہے ایک اللہ القہار جو سب پہ غالب ہے کیا وہ بہتر ہے یا علیحدہ علیحدہ بہتر ہے ما تعبدون من ہی تم اس کو چھوڑ کے جس کی بھی عبادت کرو گے تم اللہ کو چھوڑ کے جس کی بھی عبادت کرو گے اللہ ان وہ صرف نام ہے نام سمئی تمہ تم نے خود رکھے ان تم تم نے با تم تمہارے اباؤ اجداد نے کسی کو غوث کہہ دو کسی کو کتب کہہ دو کسی کو کچھ بھی کہہ دو کچھ بھی کہہ دو جو مرضی کہہ دو تم نے رکھے تمہارے اباؤ اجداد نے رکھے ماں انزل اللہ من سلطان آسمان سے کوئی وہی نازل نہیں ہوئی ہے میرے رب نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے اگر میرے رب نے کوئی دلیل اتاری ہوتی تو میرا رب قرآن میں ذکر کرتا کہ فلاں دور میں فلاں وقت پہ یہ شیخ ممودار ہوں گے اور تمہاری کشتیاں پار ہوں گی تو وہی پار کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا کوئی دلیل ہے اس چیز کی کیا اللہ نے یہ دلیل اتاری ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ فلاں شیخ پیدا ہوں گے اور جس وقت وہ مر جائیں گے تم قبر میں ڈالاؤ گے تو پھر وہ تمہاری حاجتیں پوری کریں گے ضروریات پوری کریں گے اور تم ان کو داتا کہہ دینا کیا اللہ نے کسی جگہ پر یہ کہا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں حجی صاحب ہوں گے فلاں شیخ ہوں گے تمہارا بیڑا ڈوب رہا ہوگا تمہاری کشتی ڈوب رہی ہوگی اور وہ آئیں گے اور تمہاری کشتی کو کندھا دے کر نکال دیں گے اور یہ سب کچھ تو میرے رب نے اپنی طرح منسوخ کر کے رکھا ہے کسی اور کی طرح منسوخ ہم کیسے کر سکتے نام رکھے اور وہ بھی ہم نے رکھے ہیں بتاؤ قرآن یا حدیث میں کسی کی کوئی دلیل ملتی ہو کوئی ایک دلیل ملتی ہو کسی اور کی عبادت کرنے کی کوئی ایک ایسا وصف کسی اور کے اندر پایا جاتا ہو کہ جو رب کے اندر پایا جاتا ہے اور وہ اس کے اندر بھی پایا جاتا ہو اس کی بنیاد پہ وہ عبادت کا حقدار ٹھہرا ہو ماتا بدون اللہ سمئی تمہ ہے نام ہے اور تم نے خود رکھے ہیں رب نے نہیں رکھے ان حکم للہ حکم کس کا ہے ان الحکم اللہ نیلا حکم کس کا ہے اور اللہ نے کیا حکم دی ہے یہ بھی سن لیجئے امر اللہ تعبدو اللہ ایا کہ عبادت اس کے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی اللہ نے یہی حکم دیا یوسف کے اندر صاف خلاصہ اللہ نے کر دیا ہمارا اللہ الا اللہ جھکنا ہے تو اسی کے سامنے قیام کرنا ہے تو اسی کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو اسی کے سامنے گر گرانا ہے رونا ہے آجزی و انکساری کرنی ہے تو اسی کے سامنے کرنی ہے اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اسی سے مانگنا ہوگا خوشی وہ دیتا ہے غمی وہ دیتا ہے تکلیف وہ دور کرتا ہے ہماری پریشانیاں ہماری مشکلات ساری کی ساری وہ حل کرتا ہے اگر یہ بات ماننا دے تو ذالک الدین القیم یہی پختہ دین ہے یہی سچا دین ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آج ہمارے لوگ کہتے ہیں جناب ہم زیادہ ہیں ہماری میجورٹی ہے ہماری اکثریت ہے ہماری تعداد زیادہ ہے اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اکثر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کلیل من عبادی الشکور میرے بندے تو تھوڑے ہوتے ہیں اور ابراہیم علیہ سلاد وسلام زیادہ تھے یا ان کے مقابلے میں کون زیادہ تھی ابراہیم اکیلا تھا تو کیا ابراہیم جھوٹا ہو گیا سچا ہو گیا نو علیہ السلات و اکیلے تھے یا کون تو نو علیہ السلام جھوٹے تھے کہ سچے تو پھر آج تھوڑے لوگوں کو کیوں کہا جاتا ہے کہ تم جھوٹے ہو ہم زیادہ ہیں تو ہم سچے ہیں زیادہ اور تھوڑے ہونا کوئی حق و باطل کی دلیل نہیں ہے اس وقت دنیا پہ ساڑھے سات ارب کی آبادی دنیا میں تو دو ارب مسلمان ہیں باقی ساڑھے پانچ ارب دوسرے ہیں تو کیا مسلمان جھوٹے ہوں گے ہاں جی تو یا تو پھر یہ انکار کر دو نا کہ ہم دنیا میں تھوڑے تو ہم جھوٹے ہوں گے آگے چلیے ہم بہت یقین کرتے ہیں دوسری چیزوں کے اوپر کہ فلاں حضرت صاحب فلاں جگہ پہ بیٹھ کے پھونک ماریں گے تو مجھے شفا مل جائے گی فلاں حضرت صاحب بس یہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن ایسے ہی ہے میں بڑا الجھا ہوں مجھے مسئلہ بتا کہ ایسے ہی ہے قرآن کہتا ایسا نہیں ہے اگر تجھ کو کوئی تکلیف آئے گی تو اللہ کی طرف سے آئے گی اور پوری کائنات مل جائے اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی فلا کاشی فلا ہوں اس کو کوئی کھول نہیں سکتی ہے کوئی دور نہیں کر سکتی ہے کون کرے گا اللہ مگر وہی وہی اور اگر اللہ تجھے خیر دینا چاہے اگر اللہ تجھے بلائی دینا چاہے تو فلا غاب درفت فضلی ساری کائنات مل کے بھی اس کے فضل کو تم سے دور نہیں کر سکتی بہو آنا تیشین قدیر ہر چیز کے اوپر قادر ہے وہ ساری قوم مل گئی تھی ابراہیم کو آگ میں جلائے گی جلا پائی ابراہیم چھری لے کے آ گیا بیٹے کی گردن پہ چلا پایا نہیں تو پھر کیسے کوئی کر سکتا ہے کہ کوئی اور تکلیف دے سکتا ہے تو کوئی اور اب آؤ ذرا انبیاء کی طرف کائنات کے سب سے بڑے ولی کون ہے اس دنیا کے سب سے بڑے ولی انبیاء یہ نا نبیوں سے بڑا ولی تو کوئی نہیں نہ ہو سکتا جتنی بھی عبادت کر لے جتنی بھی ریاضت کر لے جتنے بھی وہ چلے لگا لے انبیاء سے آگے تو نہیں نکل سکتا کیا اس کا رتبہ انبیاء سے بڑھ سکتا ہے نہیں بڑھ سکتا اور پھر سب سے بڑھ کے امام الانبیاء سے بڑھ کے کسی کا رتبہ ہو سکتا ہے کائنات کے بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نمبر ہے اللہ کے رسول کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے کائنات کے سارے صدیق اکٹھے ہو جائیں اللہ کے رسول کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور انبیاء کی باتیں قرآن سے پوچھی میں نے کہا انبیاء کیا کہتے تھے مجھے بتاؤ عبادت کس کی کرنی ہے تو قرآن مجھے کہتا ہے کھول تیرا مسئلہ حل ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں اللہ نوحی الی سب کی طرف وہی آسمان سے آتی تھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے اللہ ہر ایک نے ایک ہی درس دیا ہر ایک نے ایک ہی سبق دیا ہر ایک نے ایک ہی پٹی پڑھائی ہر ایک نے ایک ہی بات کی رٹ لگائی کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے میں نے کہا کوئی اور آیت ہمارے ہاں لوگ ایک آیت نہیں مانتے کوئی اور آیت بتاؤ کہتا فِي كُلِّ والا عَبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِبُ التَّاغُوتِ ہر رسول ہر نبی ایک ہی بات دے کر آیا لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرنا عَبُدُ اللَّهَ اللہ کی عبادت کرنا وَجِتَنِبُ التَّاغُوتِ ووت کے شیطان کے رستے سے بچ جاؤ اور میں نے کہا یہ تو سارے انبیاء کا اکٹھا تذکرہ کر رہے ہو یہ قوم نہیں ماننے والی ہے اس نے کہا نا وہ تو وہ تھا ہمارا نبی تو بہت اونچا ہے ہر ایک علیحدہ تذکرہ کرو تو قرآن کہتا لو میں ہر ایک علیحدہ تذکرہ کرتا ہوں ہم نے قوم کی طرف حود علیہ والسلام کو بھیجا حود علیہ والسلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم عبد اللہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو میں نے کہا صرف خالی اللہ کی عبادت کرنی ہے یا کوئی چل چلاؤ بھی ہو جائے گا کہتا ما لکم من غیر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا میں نے کہا اگر ہو تو اگر بنا لوں تو اگر مان لوں تو ان انتم اللہ مفترون تو کہتا جھوٹے بن جاؤ گے اب یا تو قرآن سچا ہو سکتا ہے یا میری بات سچی ہو سکتی ہے قرآن کہتا اگر ایسے کرو گے تو جھوٹے ہو بے ایمان ہو اللہ کے منکر ہو اللہ کے باغی ہو میں نے کہا اچھا کسی اور نبی نے یہ کہا مجھے بتاؤ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہتا قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام آئے تھے صالح علیہ السلام نے یہی بات اپنی قوم سے کہی تھی یا قوم اعبداللہ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ خَيْرُ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے تو میں نے کہا کوئی اور نو علیہ السلام والسلام تو پیٹ پیٹ کے مر گئے قرآن اٹھا کے دیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَسْرَابِعَهُمْ فِي آدَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا نو علیہ السلام کہتا ہے ربا میں نے قوم کو بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا تیری طرف دعوت دی لیکن یہ میری بات نہیں ماننے اس قوم نے میری بات کو نہیں ماننا میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں عبادت نہ کروں لیکن میرا سلسلہ کسی ایسے شخص سے ملتا ہو جو بڑا نیک ہو میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ دوں اور میرا سلسلہ کسی ایسے شخص سے ملتا ہوں جو بڑا نیک ہو بڑا متقی ہو بڑا پارسا ہو اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہو جس کو ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہو تو کیا میں اس کے ہاتھ پہ بیت کر لوں اور اس کی عبادت کروں اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دوں تو کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں کیا میری بخشش ہو سکتی ہے تو قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام السلام کے بیٹے کا واقعہ پڑھو نوح علیہ السلام السلام کی قوم پہ جس وقت عذاب آیا تو اللہ نے کہا اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ ایسی قوم جو نوح تیرے پر ایمان لے کے آئی اور مجھ پر ایمان لے کے آئی باقی قوم کو یہاں چھوڑ دو تو نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنا گھر بار لے لو اور ایسی قوم کو لے لو جو اللہ پر ایمان لے کر آئی ہے اب نوح علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو لیا اور چل پڑے بیٹا ان کا ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آیا تھا تو نوح علیہ والسلام سے فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے آ جاؤ اللہ کا عذاب آ گیا برباد ہو جاؤ گے تو اس نے کہا کہ میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا اتنا اونچی پانی نہیں آ سکتا کہاں یہ پانی اور کہاں وہ پہاڑ وسط وطل جو اللہ نے بڑا ہی پیارا نقشہ کھینچا ہے آسمان سے پانی آیا زمین سے پانی آیا چاروں طرف پانی ہی پانی اور قوم بکھلا گئی یہ کیا ہو گیا ونا گا روح اور نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب کو پکارا اب نو جیسا بھی کوئی ولی ہوگا جس نے ساڑھے نو سو سال اللہ اللہ کرتے لوگو اللہ لوگو اللہ لوگو اللہ لوگو اللہ وہ اس سے بھی بڑا کوئی ولی ہوگا ونا نوح ربا کائنات کے عظیم ترین ولی نے اپنے رب کو پکارا کا فقال ربی ان نبنی من اہلی ربا میرا بیٹا ہے اور میرے خاندان میں سے اور تو نے کہا تھا کہ تیرے خاندان والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا وہ ان نوادک الحق اللہ تیرا وعدہ سچ ہے وعدہ پورا کر وہ انتحکم الحاکمین اللہ تو صحیح فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے تو کائنات کا رب کیا جواب دیتا ہے یا نوح انہو لیس من اہلک نو وہ تو تیرا اہل ہی نہیں ہے وہ تو تیرا بیٹا ہی نہیں ہے اللہ کیوں نہیں ہے انہو عمل غیر صالح اس کے عمل ہی اچھے نہیں تھے غیر صالح سے کیا مراد ہے اس نے میری عبادت کی ہی نہیں ہے اس نے مجھے پکارا ہی نہیں ہے مجھے یاد ہی نہیں کیا فلاس علم نو دوبارہ سوال نہیں کرنا ہے تجھے علم نہیں ہے دوبارہ سوال نہیں کرنا ہے ان کا اللہ نے اتنی سختی سے ڈانٹ پلائی میں تجھے نصیحت کرتا ہوں انتقونا من الجاہلین دوبارہ بیٹے کا نام لیا تو نبوت سے نکال کر جاہلوں کے صف میں کھڑا کر دیا اے ہم کہاں یہ چھوٹے چھوٹے ولی لیے پھرتے ہیں وہ کہاں کائنات کا عظیم ترین ولی جس نے ساڑھے نو سو سال صرف اللہ اللہ کی ہے وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے تو نور علیہ السلام اپنی فکر پڑ گئی ربی انی اعوذ بکا ان ما لی علم وہ ویسے نہیں تھے نا کوئی اور ہوتا نا ہم جیسا تو اس نے اللہ تیری ساڑھے نو سو سال عبادت کی ہے ساڑھے نو سو سال میں کچھ نہیں مانگا آج ایک بیٹے کا بچاؤ مانگا تو وہ ہی نہیں دیا اللہ میں تیری عبادت ہی نہیں کرتا میں نے بڑے دیکھے ہیں ایسے معاشرے کے اندر یہاں سیلاب آیا زلزلہ آیا دو ہزار پانچ کے اندر مظفر آباد میں ہم وہاں گئے تمہیں ایک آدمی سے کہا یار تم اللہ کی عبادت کیا کرو یہ اللہ نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا تم اللہ کی عبادت کرے اسلام والوں کے پاس گئے ان کو جا کے سمجھایا کہتے ہیں اگر اللہ کو ہمارے ساتھ کوئی خیر ہوتی تو ہمارے اوپر سلاب ہی بھیجتا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں جو بھی علم اللہ دوبارہ اس چیز کا سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے ربا معاف کر دے و اللہ من الخاسرین ربا معاف نہ کیا رحمت نہ کی تو میں تو بڑا خسارہ پانے والوں میں سے ہو چاہوں نو علیہ السلام کا بیٹا ہے صرف اللہ کی عبادت نہیں کی ہے حدیث کے اندر کیا آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی سے کہا یا صفیہ تو اے میری پھپھی اے عمل کر لے لنگونی ان کی یوم القیامت شیعہ قیامت کیا تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا یہ ماں سمجھنا میں نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی پھپی ہوں اے عمالی عمل کرو یا فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ دنیا کا کچھ مال چاہیے تو مجھ سے لے لو میں دے سکتا ہوں لیکن اے عمالی عمل کر اغنی ان کی یوم القیامت شیعہ قیامت کیا والدین کچھ کام نہیں آؤں گا یا بنو عبد مناف اے میرے خاندان والو عبد مناف والو اے عمل کرو لن اغنی ان کا یوم دن کچھ کام نہیں آ سکوں ولیدہ بات ہے میرا نبی سفارش کرے گا لیکن سفارش کس کی کرے گا جو توحید پہ مرا ہوا ہوگا سفارش تو اس کی ہونی مشرق کی مشرقی سفارش کا تصور ہی نہیں ہے یاد رکھیے سفارش صرف معاہد کی اور معاہد میں سے بھی صرف اس کی جس کی رب اجازت دے گا تو ہم کس بات کی مونی ہیں ہم کس بات کے اوپر اتراتے پھرتے کہ رب کی عبادت نہیں کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے یہ بچا لے گا وہ بچا لے گا وہ بچا لے گا وہ بچا لے گا ماں کوئی نہیں بچا سکے گا يود المجرم لو يفتدي من عذاب وصاحبته وفصيلته التي ومن في جميعا ثم ينجيه مجھے خواہش کرے گا کاش بخش دیا جاؤں چھوڑ دیا جاؤں معاف کر دیا جاؤں چاہے ساری زمین فدیے میں دے دوں حتیٰ کہ بیٹے فدیے میں دے دوں بیوی فدیے میں دے دوں بھائی فدیے میں دے دوں خاندان دے دوں ومن فی الارض آ ساری زمین دے دوں ثم جی نجات مل جائے کل یہ آ یہ چمڑے کو جلا کر راہ کر دے گی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به کافر خواہش کرے گا تمنا کرے گا جتنی زمین ہے ساری سونے کی بن جائے جتنے پہاڑ ہیں سب کے سب سونے کے بن جائے اور رب کو فدیے میں دے دوں اور میری جان چھوڑ جائے اولئیک لہم عذاب علیم یہ دردناک عذاب ہے وما لہم من ناصرین اور کوئی مدد کرنے کے لئے نہیں آئے گا بتقو نفس عن نفس شا لوگو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی ولا منها شفاعه نہ کسی کی کوئی سفارش ہوگی ولا يؤخذ منها عدل نہ کوئی فدیہ ہوگا ولا هم ينصرون نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا اس وقت ایک ہی چیز کام آئے گی لا الا اللہ رب کو کیے ہوئے سجدے کام آئے گی راتوں کے کی ہوئی عبادت کام آئے گی رب کے لیے دڑکتا ہوا دل کام آئے گا اور بہت مشکل ہے وہاں چھٹکارا پانا اور وہاں کیا چیز ہمیں چھٹکارا دلائے گی میرے نبی نے فرمایا ساتو زمین ساتو آسمان ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا باری ہو جائے گا تو کام تو وہاں لا الہ الا اللہ آنا ہے کوئی شہ کوئی غوث کوئی کتب کوئی کچھ کام نہیں آئے گا وہ تو بیچارے خود کھڑے ہوں گے اور اندازہ لگاؤ جہاں ابراہیم علیہ السلاط والسلام جیسا پیغمبر سفارش کرنے سے انکار کر دے گا وہ ابراہیم جس کو رب نے ایک حکم دیا تو بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا وہ رب کو کتنا پسند ہوگا اور وہ بیٹا جو رب کے حکم پہ اپنی گردن پہ چھری چلوانے کے لیے تیار ہو گیا وہ رب کو کتنا پسند ہوگا دونوں انکار کر دیں گے آج ہم بخشے جائیں تو یہی کافی ہے تو ہم کس کی سفارش ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور کس کی سفارش کی بنیاد پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں نجات دے دے اللہ نے صاف کہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی اتنی صاف اتنی پیاری اتنی خوبصورت آیت ہمیں لگتا ہے ہمیں کوئی اور بچائے گا کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے بخاری کی حدیث ہے ایک بدو آیا تلوار پکڑ لی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کون بچائے گا بتا تجھے کون بچائے گا تو کائنات کے امام کہتے میرا اللہ بچائے گا ہم جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا عبد القادر جلانی آ کے بچا لے میرا نبی کہتا مجھے اللہ بچائے گا اور یہ کہتا کہ وہ بچا لے گا وہ کیسے بچائے گا اس نے دوسری مرتبہ پوچھا کہا اللہ بچائے گا تیسری مرتبہ پوچھا کہا اللہ بچائے گا تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے کانپنا شروع کر دیتا اللہ کے نبی نے تلوار پکڑ دی اور گردن پہ رکھ لی بتا تجھے کون بچائے گا جب کائنات کا امام یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ بچائے گا تو مجھے اور آپ کو اور در پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے اور مجھے اور آپ کو کوئی اور دروازہ کٹکھٹانے کی ضرورت ہی کیا ہے کیا وہ میرے اللہ سے زیادہ بڑا ہے بنا دیا ہوا لوگوں نے لوگوں نے بنا دیا ہوا ہے ایسی ایسی حکایتیں ایسی ایسی کرامات جو رب کی واضح سری توہین ہے وہ بیان کی جاتی ہیں اور لوگ مزے لے لے کر سنتے اور بعد میں آواز آتی سبحان اللہ اور لوگوں اللہ سے ڈر چو اللہ کا قرآن سیکھو قسم سے قرآن ہمیں ایک ایک بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ احمد والدین یہ نہ کہنا ہم تو غافر رہ گئے تھے ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تو کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا الہ ہونے کی پہلی دلیل یہ کہ وہ پیدا کر سکتا ہو دوسری یہ کہ وہ اکیلا ہو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ارباب خیر ام اللہ الواحد کیا علیحدہ علیحدہ بہتر ہے یا ایک بہتر ہے اللہ کیا کہتے آحد ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر کوئی دوسری چیز داخل نہیں ہو سکتی واحد کے اندر تو پھر جمع آ جاتی ہے جا القوم واحد اکیلی قوم آئی پوری قوم آ جاتی واحد کے اندر پوری قوم آ جاتی ہے لیکن آہد کے اندر ایک ہی چیز آتی ہے کل اللہ واحد کہہ دیجیے اللہ ایک وہی اللہ ہے جو دعائیں سنتا ہے وہی اللہ ہے جو دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے وہی اللہ جو بیٹیاں دیتا ہے وہی اللہ جو بیٹے دیتا ہے وہی اللہ جو خوشیاں دیتا ہے وہی اللہ جو خوشیاں چھین لیتا ہے اسی نے زندگی دی ہے وہی مارے گا چاند اسی نے بنایا سورج اسی نے بنایا ستارے اسی نے بنائے زمین اسی نے بنائی آسمان اس اس اس نے نے نے بنایا سمندر کھیت کھلیان فصلیں وہ اگاتا ہے پھل وہ لگاتا ہے زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں سب کو کھانا وہ کھلاتا ہے اس زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سب جانتا ہے یدبر الامر وہ معاملات کی کارسازی وہی کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا بالفرض ہم بالفرس ایک انسان کو ایک دن کے لیے دنیا کا اختیار دے دیتے ہیں چلا پائے گا وہ جتنا مرضی بڑا شیخ ہو جائے اس کو ایک دن دنیا کا نظام چلا کے دکھا دو ایک دن کیا نظام چلانا ہے صبح ہی فیل ہو جائے گا جب سورج اس کے حکم سے نہیں نکلے گا قرآن میں اللہ کہتا ہے سورج میرے حکم سے نکلتے جب وہ بیچارہ سورج کو حکم دینے کے قابل نہیں ہے سورج کو حکم دینا تو دور کی بات ہے انسان اس کی بات نہیں مانتا کہ جا نہیں مانتا جو کرنا کر لے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کو کوئی کہہ کے دکھائے اللہ جو کرنا کر لے کہہ سکتا کوئی اللہ کو اور جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ جو کر سکتا ہے کر لے تو فرعون کا حال سب کے سامنے ہے کہ نہیں قانون کا حال حامان کا حال ابو جہل کا حال ان کا حال سب کے سامنے ہے کہ نہیں ہے انہوں نے یہی کہا تھا جو کر سکتا ہے کر لے اللہ نے پھر کر کے دکھایا کسی انسان کو کہہ دو جو کرنا ہے کر لے کیا کر سکے گا بیچارے کسی کو کیا کر سکے گا کچھ نہیں کر سکے اللہ بنا بھی سکتا ہے اللہ بگاڑ بھی سکتا ہے تو پھر کیوں اس کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کرتے پھر مجھے امید ہے انشاءاللہ آج کی جو گفتگو تھی وہ آپ حضرات کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی سمجھ لیجئے کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا تخوی اثنین دو الہ مت پکڑو انما الہ واحد وہ اکیلا ہے وہ إِلَاهُ تماہ واحد تمہارا معبود اکیلا معبود ہے کئی اور آیات ہے اس موضوع پہ احادیث بھی ہیں میرا وقت ختم ہو چکا ہے وغیرہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا دو چیزیں اور رہ گئی ہیں جو الہ ہونے کی نشانی ہوتی ہیں اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ شاء رضی پھر بیان کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باقی رب العالمین کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے سوال آیا جی اللہ سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے صدقے اور واسطے کی ضرورت ہے سبھی توجہ سے اس کا جواب سنیں سوال بہت اہم ہے کیا اللہ سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے صدقے اور واسطے کی ضرورت ہے وسیلہ صدقہ وہاں مانگا جاتا ہے جہاں کوئی دے نہ آ سکتا ہو جہاں کوئی آگے سے وہ انکار کرے میرے دینا نہیں تو پھر تو آپ کسی کا وسیلہ ڈالیں گے جناب فلاں صاحب آپ کو جانتے ہیں فلان صاحب کی آپ کے یہاں بڑی پہنچ ہے تو میں ان کے ریفرنس سے آیا ہوں ان کے واسطے سے آیا ہوں تو آپ ایسا کریں کیا اللہ اتنا ظالم ہو سکتا ہے وہ اللہ تو صاف کہتا ہے میں تو دینے کے لیے بیٹھا ہوں کوئی لینے کے لیے آئے تو صحیح کیا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں ایک بلشت آتا ہے تو میں اس کی طرف دو بنشتہ آتا ہوں ایک بازو آتا ہے تو میں دو بازو آتا ہوں میری طرف کوئی چل کے آتا ہے تو میں وہ تو تب ہے جب وہ دے نہ رہا ہو دوسرے نمبر پہ ہم کسی کا وسیلہ اور واسطہ اس وجہ سے ڈالنے ہیں کہ وہ اس کی محبت کے آگے مجبور ہو کسی کی سفارش چلی گئی ہے نا تو وہ اس کی سفارش کو رد نہ کر سکتا ہو اس کی سفارش نہ رد کر سکتا ہو اللہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے نہیں اگر آپ سمجھتے کہ اللہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے تو عقیدہ درست نہیں ہے ورنہ نور علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا بیٹا نہیں بچا سکے ہیں وہ اگر اللہ نو علیہ السلاۃ والسلام کی محبت کے آگے مجبور ہوتا تو بیٹا وہ بچا لیتے لیکن وہ بیٹا نہیں بچا پائے اللہ کسی کی محبت کے آگے مجبور نہیں ہے یاد رکھیے چاہے وہ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو اللہ ان کی محبت کے آگے بھی مجبور نہیں ہے اگر ان کی محبت کے آگے مجبور ہوتا تو پھر ساری امت ہی جنت میں جاتی کوئی جہنم میں نہ جاتا پھر آمال نہ ہوتے پھر جو آمال کا سلسلہ کیوں پھر ہر کوئی یہ کوشش کرتا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے بس سفارش سیکنڈ آپشن ہے فرسٹ آپشن عمل ہے پھر عمل کا تو کوئی فائدہ ہی نہ نہ ہوا اگر اللہ نے کسی کی محبت کے آگے مجبور ہونا ہوتا تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں تھا پھر ہم اس بندے کی محبت مانگتے تیسرے نمبر پہ اللہ کو کسی کے غصے کا بھی ڈر نہیں ہے اللہ کو کسی کی نفرت کا ڈر نہیں ہے وزن مجھے ڈر ہے یار میں نے وہ فلان صاحب ہیں میرے بڑے واقف کار ہیں تو میں نے ان کی بات نہ مانی تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا اللہ کو ایسا کوئی ڈر ہے نہیں ہے تو جب ایسا کوئی ڈر نہیں ہے پھر واسطہ کیوں نہ اللہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے نہ اللہ کسی کی نفرت کے آگے مجبور ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے کسی جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ فلاں فلاں فلاں ہستی کا واسطہ اور وسیلہ لے کر آؤ گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی ورنہ نہیں ہوگی او جی چھت ہوتی ہے تو چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے اللہ سیڑھی ہے آپ گلاس کے بنا پانی نہیں پی سکتے اللہ گلاس ہے یار اللہ ہے وہ انہو ہوا السمیع البصیر السمیع کا کیا مطلب ہے بہت سننے والا ہے وہ اگر وہ ہر نیک اور گنہ گار کی سن سکتا ہے تو میری کیوں نہیں سنتا اصل میں اس بندے نے کبھی تجربہ ہی نہیں کیا جو بندہ کہتا نا واسطے وسیلے کے بغیر نہیں سنتا میں اس سے کہتا ہوں دو رکعت نماز ادا کر دل سے ہر قسم کا بت نکال کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دے دعا قبول نہ ہو تو یا تو تیری نیت میں فطور ہوگا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا تو نیت کے اندر فطور ہوگا اگر ابھی نہیں تو اللہ ضرور بھی ضرور ضرور دے گا انشاءاللہ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا ہے اس لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں تو ایک آیت ہے قرآن مجید کے اندر یا اللہ وقت الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور وسیلہ تلاش کرو اس کی طرف یا وسیلے سے مراد وسیلہ نہیں ہے یا وسیلے سے مراد قرب ہے جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ وقت الیہ الوسیلہ اللہ کا قرب تلاش کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ اب اللہ کے قریب ہونے کے لیے پہلے تو وسیلہ تلاش کرو اور وسیلہ تلاش کرنے والے کو مناتے پھرو مناتے پھرو کہتے پہ جی رب نو منانا پہلے یار نو منا اور یار ساری زندگی نہ مننے تو رب من جائے گا پھر اللہ معاف کرے اتنے عجیب عجیب جملے بولتے ہیں سمے سے باہر اور میرے عزیز بھائیو اللہ ہمارا ہے اصل میں ہمیں اللہ کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے اللہ اپنا ہے اللہ سونا ہے اللہ پیارا ہے اس سے محبت تو کر کے دیکھو وہ اتنا دے گا اتنا دے گا سنبھالا نہیں جائے گا اور ایک بات یاد رکھیے گا یہ دینے سے مراد صرف دنیا نہیں ہے ہاں اللہ نے انہوں نے کنہ دے چھڑے کنہ دے چھڑے دنیا ہی ہے سب کچھ اللہ تمہیں ایمان دے دے داری دے دے نماز دے دے روزہ دے دے عبادت دے دے دنیا نہ بھی ملے جنت تو مل جائے گی مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا نہ ملا ہو تو میں انشاءاللہ بعد میں بیٹھا تعویذ پہننا جائز ہے چاہے اس میں قرآن آیات لکھی ہوں ڈاکٹر دیتا ہے کھانے کے لیے کبھی اس نے کہا کہ دوائی لے جاؤ یہاں باندھ لو ڈسپلین کی گولی ہے سر درد کر رہا ہے چمڑے میں باندھو گلے میں لٹکا لو ٹھیک ہو جاؤ گے دو دن بہت جاؤ ڈاکٹر صاحب مجھے تو کوئی آرام نہیں آیا تھا وہ بڑا خوبصورت چاندی کا ڈبا تھا اس کے اندر بند کر کے گلے میں پہن لی تھی ٹھیک ہو جاؤ گی میرے نبی نے فرمایا من اللہ کا تمیم متن فقت اشرا کا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کی ہے پتہ کہ پھر یقین اس پہ آ جاتا ہے اس پہ نہیں رہتا ان نے مینو شفا دیتی جبکہ قیمتی سے قیمتی دوائی کھانے کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ شفا تیرے پاس ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں پہلے نہیں سی ٹھیک ہویا جو تویز پا لیا ٹھیک ہو گیا اس میں دو باتیں نمبر ایک جیسا بندہ گما رکھتا ہے اللہ ویسا کر دیتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا اگر آپ کو تویز پہنے سے ٹھیک ہو گیا نا تو پھر اللہ کر دیتا ہے کرنا اللہ نہیں ہوتا ہے تویز پھر بھی ٹھیک نہیں کرتا لیکن تمہارا عقیدہ ایمان برباد ہو جاتا اللہ کہتے جا رول اللہ بعض اوقات بندے کو بیماری دے کے آزمائش بھی کرتے کہ کب تک ٹکا رہے گا کب تک ٹکا رہے گا ہم اس آزمائش میں کھڑے نہیں اترتے ہیں پہن لیتے ہیں اللہ کہتا ہوگی تو ٹک ہی نہیں پایا چل جا ٹھیک ہو جا اس کا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے کالا دھاگا باندھا تھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیوی سے کہا یہ کالا دھاگا کیوں باندھا ہوا ہے تو نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے اس وجہ سے باندھا ہوا ہے تو دھاگا کاٹ کے کہتے ہیں اگر تیری تکلیف اللہ دور نہ کرنا چاہے تو یہ کالا دھاگا کر سکتا ہے ہم دوائی بھی کھائیں تو کبھی نہ یقین کریں کہ یہ اس دوائی نے مجھے ٹھیک کی ہے کو اللہ نے مجھے ٹھیک کی ہے کیونکہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے اللہ کے اس میں کوئی شفا دینے والا نہیں جب میرے بھی نے فرما دیا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو شرک ہے اصل میں اس میں بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے امتحان کی ازمائش ہوتی ہے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے اور ایمان کی آزمائش اللہ بڑی بڑی سخت لیتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے کتنی سخت لی تھی کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا ہمیں تو بیماری دیتا ہے وہ بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو اللہ نے یوب علیہ السلام کا واقعہ بیان ہی اسی وجہ سے قرآن میں کیا ہے کہ دیکھو اتنی دیر بیمار رہا کوئی تعویذ گنڈا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا گیا اللہ کے رسول جس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن وفات پائی تو کہا عائشہ مجھے اسی زہر کی تکلیف ہے جو اس یہودن عورت نے مجھے دی تھی اور اگر اس طرح شفا مل ہوتی تو اللہ کے رسول فوراً قرآن لکھتے تو مان لیتے اللہ کے رسول کتنی دفعہ بیمار ہو اللہ کے رسول نے فرمایا کلونجی کے اندر علاج ہے شہد کے اندر علاج ہے جسم کو داغنے کے اندر علاج ہے کئی چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی جس میں علاج ہے ویسے تعویذ کہیں نہیں ملا اللہ کے رسول نے علاج والی ساری چیزیں بتا دی لیکن تعویز کہیں نہیں ملا جی کیا قبلہ بدلنے کا حکم آنے سے پہلے رسول اللہ علیہ وسلم مکہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جی نہیں اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو قبلے کا حکم ہی کیوں بدلا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لیکن اللہ کے رسول چاہتے یہ تھے کہ قبلہ ہمارا یہ کر دیا جائے تو پھر وہ قبلہ کر دیا گیا کچھ لوگ دعائی اس لیے نہیں کرتے کہ شفا دینے والا اللہ ہے تو کیا یہ درست ہے دعائی بھی تو اللہ نے بنائی ہے اور اس دوائی کے اندر شفا بھی اللہ نے رکھی ہے یہ دوائی کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے تو ہمیں یہ سمجھ کے کھانی چاہیے کہ اللہ شفا دے گا کچھ لوگ دوائی کھانے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں بڑی دوائی کھا دی کوئی آرام نہیں آئے اور کچھ لوگ بغیر دوائی کے دعا کرتے تو اللہ ان کو شفا دیتا ہے دوائی کھانی چاہیے دوائی کھانے کا کوئی منکر نہیں ہے لیکن عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اس دوائی کے اندر شفا بھی اللہ ڈالے گا جی جو لوگ مختلف قسم کے درود پڑھتے ہیں درود تاج درود ماہی وغیرہ ان کی کیا حقیقت ہے نہ تو درود تاج آسمانوں سے آیا نہ درود ماہی آسمانوں سے آیا آسمان سے کیا چیز ہے یہ قرآن اور حدیث اور درود کیا آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سلام کا تو ہمیں پتہ لگ گیا سلام کیا چیز ہے یہ درود کیا چیز ہے ہم آپ کے اوپر کیسے پڑھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی علیہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم علبراہیم حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم علبراہیم حمید مجید یہ آگے پیچھے کر کے کچھ آٹھ الفاظ کے ساتھ ثابت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی علیہ محمد کما صلیٰ علی ابراہیم ان کا حمید و مجید اس طرح کر کے یہ کل تقریباً آٹھ مختلف الفاظ کے ساتھ ثابت ہے تو یہ جو ہے نا ہمارے یہاں درود تاج اور درود ماہی یہ صرف فضائل کی بنیاد پہ کھڑے ہیں کہ یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے یہ فضیلت ہے اور وہ فضیلتیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں اور پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں جی فضیلت کے معاملے میں جھوٹ جائز ہے اپنی طرف سے آپ فضیلت بنا سکتے ہیں جب اللہ نے اس کی فضیلت نہیں بنائی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں فضیلت بنانے والے کیا شریعت بنانے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں ہے اور جب درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ پڑھ کے وہ ہمیں و ثواب نہیں دے گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درود کا ثواب بتایا کہ دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس نکیاں ملتی ہیں دس درجے بلند ہوتے ہیں اس سے زیادہ درود کا ثواب یا وہ ایک دعا ملتی ہے کہ ابئی بن کام رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول میں آپ کے جس وقت دعا مانگتا ہوں آپ کے اوپر ایک چوتھائی درود پڑھتا ہوں یعنی تین فیصد دعا مانگتا ہوں ایک فیصد درود پڑھتا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا زیادہ کر لے گا تو بہتر ہے کہ اللہ کے رسول آدھی دعا مانگوں گا آدھا درود پڑھوں گا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے زیادہ کر لے گا تو اور بہتر ہے کہ اللہ کے رسول تین فیصد درود پڑھوں گا ایک فیصد دعا مانگوں گا اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن زیادہ کر لے تو بہتر ہے اللہ کے رسول پوری دعا میں درود پڑھوں گا اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تو تیرے لیے خیر ہی خیر بلائی بلائی تو جب اللہ کے رسول نے ثواب بتا دیا تو ہمیں اس سے زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو بتا دیا وہی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اسی کے اندر خیر ہے آپ زہر کی نماز کی چار رکھتے پڑھتے ہیں پانچ پڑھ لیں اب ایک رقت زیادہ پڑھی ثواب ہی ہے نا پڑھ سکتے ہیں تو درود زیادہ ہم کیوں بنا سکتے ہیں پھر کبھی غور کیا کس نے لکھا یہ کس نے بنایا یہ کس مکتبے نے چھاپا ہے تاج کمپنی چھاپ دیتی ہے قدرت اللہ کمپنی چھاپ دیتی ہے جا کے اس پوچھو یار یہ کیوں چھاپا ہے کوئی دلیل وہ کہے گا بزرگوں سے سنا علماء نے فرمایا اب اس کو پوچھو کسی ایک بزرگ کا نام دے تو وہ بھی نہیں بتا سکے ایک چلتا چلاتا ہمارے پاس آ رہے ہیں بغیر ریسرچ کے بغیر تحقیق کے ہم اس کی فضیلت پڑھ کے پڑھنا شروع کر دیتے جو کہ انتہائی غلط عمل ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیا کافی وطروں میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں دلائے سے ثابت کرے کس حدیث سے بھئی آپ تو مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں کرتا ہوں سوال کم مناظرہ زیادہ لگ رہا ہے وطروں میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے دعا کرنی ہے آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں سو فاتحہ پڑھے فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی دعا پڑھے اور اس کے بعد بندھے ہوئے ہاتھ سے ہی آپ وطروں کی دعا پڑھیں گے ہاتھ اٹھا کر جو مانگنے والی روایت ہے وہ ضعیف ہے صحیح روایت نہیں ہے صحیح روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا تک قبل رکو رکوع سے پہلے پہلے کنوت کرتے تھے اور اس میں ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ نہیں ہے اور یہ صحیح روایت تو جس میں ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ نہیں تو ہاتھ باندھ کے بھی کر سکتے اور یہی ہے باندھ کے کرنی ہے ہاتھ اٹھا کر نہیں کرنی بس جی ابھی انشاءاللہ نماز